الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلام لانے سے پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں میں ان کا بہت اونچا مقام تھا اور ان کی مذہبی باتیں اچھی طرح جانتے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر فضل فرمایا کہ ان کو اسلام کی توفیق ملی اور نہ صرف یہ کہ اسلام انہیں نصیب ہوا بلکہ نبی اکرم علیہ السلاد والسلام کی زبانی ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی اسی لیے جب وہ کہیں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی جسے جنتی دیکھنا ہو یہ جا رہے تو جن لوگوں کو نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے مختلف اوقات میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی داخل ان کی یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آدمی تین کام کر لے گا تین باتوں کا معمول بنائے گا تو وہ بڑی سہولت سے جنت میں چلا جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اکث سلام لفظ سلام کو خوب پھیلاؤ گھر والوں کو سلام کرو بچوں کو سلام کرو بڑوں کو سلام کرو جان پہچان والوں کو سلام کرو اجنبیوں کو سلام کرو خوب سلام کو پھیلا دو یہ اسلام کا شعار ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ان میں گفتگو شروع ہونے سے پہلے سلام ہونا چاہیے قرآن پاک میں بھی حکم ہے ویدا ہوئی تم بتائیے تھی بھائی بلاسن امینا جب تم سے سلام کیا جائے <clears throat> تو یا تو اس سے بہتر جواب دو مثلا کہا سلام کرنے والے نے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تم جواب میں پورا کر دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بہتر ہے اور اگر اتنا لمبا جواب نہ دو تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہی دو یہ تو واجب ہی ہے ابتدا کرنا سلام کی سنت ہے لیکن جواب دینا سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے من جملہ اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو سلام جس کو کیا جائے وہ اس کا جواب دے اور ان تین جملوں کی بھی عجر و ثواب کی مقدار میں فرق ہے السلام علیکم میں دس ورحمۃ اللہ ملا لو تو بیس اور وبرکاتہ ملا لو تو تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس میں جو دعا دی جا رہی ہے اس سے بہتر کوئی دعا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی السلام علیکم تم پر سلامتی ہے تمہارا بدن بھی سالم رہے گھر والے بھی سالم رہے کاروبار بھی سالم رہے اور دنیا کی ہر چیز صحیح سالم رہے آخرت بھی صحیح سالم نصیب ہو سب چیزیں آ گئیں السلام علیکم چھوٹے چھوٹا سا جملہ ہے لیکن انتہائی جامع ہے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو اور پھر وہ رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت سے کر اور کیا چیز ہو سکتی اور پھر وہ برکات ہو اللہ کی برکتیں ہر چیز میں برکتیں ہوں تو دنیا میں جو دیگر مذاہب والے اپنے ہم مذہب لوگوں سے ملتے وقت جو کلمات استعمال کرتے ہیں ان سب سے افضل اور بہتر اور شاندار کلمات وہ ہیں جو اسلام کے شعار کے طور پر سلام میں متعین کیے گئے اس لیے ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر گھر میں جاتے وقت سلام ہو گھر سے نکلتے وقت سلام ہو بچوں کو عادت ڈلوائی جائے سلام کرنے کی جب وہ اسکول جائیں تو سلام کر کے جائیں جب آئیں تو پہلے سلام کریں گھر میں اگر دن میں پندرہ مرتبہ آنا جانا ہے دس مرتبہ آنا جانا ہے تو ہر مرتبہ سلام کر کے آنا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بھائی کر تو لیا تھا اب کیا بار بار کریں بعض فقہ نے لکھا ہے کہ اگر سامنے سے آدمی ہٹ جائے دیوار کے پیچھے چلا جائے پھر سامنے آئے جیسے ہی آنکھوں سے آنکھیں ملیں فوراً سلام کرنا چاہیے چاہے دسیوں مرتبہ کرنا پڑے تو جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی اس کا اہتمام ہو افسوس سلام سلام تو عام کرو ایک روایت میں ہے تو السلام نے فرمایا کہ آپس میں محبت کیا کرو اور پھر فرمایا کہ کیا میں ایسی تدبیر نہ بتلاؤں جس سے تم نے آپس میں محبتیں ہو جائیں عرض کیا گیا کہ ضرور بتلائی جائے حضرت نے فرمایا سلام خوب عام کرو تو آپس میں محبتیں عام ہو جائیں ہمارا کسی آدمی سے کوئی رب ضبط نہیں ہے بس اتنا ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں تو اس کو سلام کر لیتے ہیں نہ ہماری رشتہ داری ہے نہ تجارت ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے خالی سلام تو چند دنوں میں اس سے دوستی ہو جائے گی آٹومیٹک ہو جائے گی اس کے دل میں ہماری محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی اسی لیے اردو زبان میں اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں ہماری فلاح سے علیب سلیب ہے یعنی سلام ہے ہمارا یہی لنک بن جاتا ہے محبت کا تو اگر سارے عالم میں آدمی اس کا اہتمام کرنے لگے تو محبتیں عام ہو جائیں اکش السلام دوسری بات فرمائی و اپنے تعام کھانا کھلایا کرو مہمانوں کو کھلاؤ غریبوں کو کھلاؤ مسکنوں کو کھلاؤ پڑوسیوں کو کھلاؤ اس سے آدمی کی اہمیت اور قدر اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کا دسترخوان وسیع ہے اس کے تعلقات بھی وسیع ہیں اور اگر دسترخوان وسیع نہیں ہے تو لاکھ کتنے ہی آدمی کوشش کر لے تعلقات وسیع نہیں ہو سکتے دسترخوان بہت بڑا ذریعہ ہے دنیا میں آپس میں روابط کو قائم کرنے کا جس گھر کے اندر مہمانوں کی آمدرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر روزی میں بھی برکتیں عطا فرماتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر اور عظمت پیدا ہو جاتی علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی خوبی آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی خوبی تقوا ہے متقی ہونا اور دنیا میں عزت کے لیے سب سے بڑی خوبی سخاوت ہے دنیا کے اندر لوگوں میں کسی کی عزت ہوتی ہے اس کی سخاوت کی بنیاد پہ لینا دینا خوب شروع کر دے تو خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو جائے کھانا کھلانا شروع کر دے اس کی قدر اور عظمت میں اضافہ ہو جائے تو اصل میں اس مہمانوں کے ساتھ اکرام کرنا اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کو خوش دلی سے کھلانا پلانا یہ نہیں کہ مہمان دیکھتے ہی چہرہ اتر گیا کہ یہ آ گیا اب اسے کھلانا پڑے گا تو یہ بڑی خصاصت کی بات کمینگی کی بات مہمان آئے تو خوش ہونا چاہیے اللہ نے اسے بھیجا ہے اگر وہ ہمارے دسترخوان پہ کھائے گا تو ہماری روزی نہیں کھا رہا اپنی روزی کھا رہا ہے ہمارے دسترخوان کھلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہم اور آپ کس کو کیا کھلا سکتے ہیں جو آیا ہے اپنی روزی کھانے کے لیے آیا ہے اپنے مقدر اور بسا اوقات مہمانوں کی برکت سے غیر متوقع طور پر دسترخوان میں اضافہ ہو جاتا ہے چیزوں میں بار بار کا تجربہ ہے اس لیے خوش دلی کے ساتھ آدمی مہمان نوازی کرے مہمانوں کا اکرام کرے حدیث میں فرمایا گیا منکان یؤمن باللہ والیوم الاخر ویفہ جو آدمی اللہ پر آخرت پر یقین کرے وہ اپنے مہمان کا اکرام کیا جائے حسن سلوک شروع کیا جائے اور تیسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے کہ وہ سلو بلئی ونا سنیام اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو یعنی تاج لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں ہر راتوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ اللہ کا بندہ وضو کر کے مسلح پر جا کر نیت باندھ کر اللہ سے راز نیاز کر رہا ہے تو اللہ تعالی کی محبت اور رحمت اس کے اوپر بارش کی طرح برس گئی کہ اس نے اپنی میٹھی نیند قربان کر دی ہماری عبادت کے لیے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے مانگنے والا جسے دیا جائے کون ہے گنہگار جس کی بخشش ہو کون ہے بیمار جس کو شفا ملے کون ہے سائل جس کو عطا ہو تو یہ بہت بڑا کامیابی کا دروازہ ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے تعجب کے وقت کی عبادت اور اللہ سے مانگنے کی توفیق اس وقت مل جائے اس سے بڑھ کر کے کامیابی کی کلید اور کچھ نہیں تو سارا دروازہ ہی اسے ہاتھ آ گیا داتا کا دربار اسے نصیب ہو گیا وسلو بلئی ریون سنیا شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آدمی تاجر نہ پڑ سکے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تعجد پڑھتے تھے پھر پڑھنا چھوڑ دیا پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان آدمی کی بدھی پہ تین گرہیں لگا کے ان پہ پھونک دیتا ہے لہرون پویلن یہ پھونک دیتا ہے لہرون پویلن کا مطلب ابھی تو لمبی رات پڑی ہے اب جب بھی رات میں آنکھ کھلتی ہے ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں اٹھوں گا آج تو ضروری تو شیطان کہتا ہے ارے ابھی تو ایک ہی بجے ابھی کیا ہے اور ذرا سا لیٹ لو اٹھ جانا تین بجے بل لیٹا تو لیٹا ہی رہ گیا نہیں لوں تبھی الارم لگا کے سوتا ہے تو اس کے بٹن بند کروا دیتا ہے ارے اتنی جلدی کیوں بول رہا ہے ابھی تو بہت دیر پڑی ہے پھر سو گیا تو سو ہی گیا ضرورت بدل گیا تو آپ نے تدبیر بتلائی کہ یہ گرا کھولنے کی تدبیر بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو ایک گرا چھت سے کھل جائے گی اور اس کے بعد جب یہ کہے کہ ابھی تو دیر ہے کہا ٹھیک ہے دیر ہوگی چلو ذرا وضو کر لیتے ہیں پھر دیکھا جائے تو وضو کرے گا تو دوسری گرا کھل جائے پھر کہے گا کہ ارے ابھی تو بہت دیر ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے ذرا سا اور نیند لے لو تو یوں کہو کہ جب جب وضوئی کر لیا تو کم سے کم دو رگت تو پڑھ لے پھر لیتے ہیں دیکھا جائے اب جیسے ہی دو رگت پڑھ لے گا حضور نے فرمایا تینوں گریں کھل جائیں گی اب نشات ہو جائے اب جی چاہے گا کہ اور پڑھو اب جی چاہے گا کہ اور عبادت کرو تو شیطان کو سب سے زیادہ جو اذیت ہوتی ہے اس بات سے کہ بندہ اپنے رب سے قریب کیسے ہو لہذا وہ رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے ان رکاوٹوں کو توڑ کر جو بندہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور کھڑا ہو جائے اور نماز کے لیے نیت باندھ لے بس اللہ کو پیار آ جاتا ہے اس بندے اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ جی اگر اخیر شب میں موقع نہیں مل رہا تو عشاء کے بعد ہی کچھ پڑھ لیں وطر سے پہلے دو چار رکعت تاجد کی نیت سے پڑھ لیں آج کل لوگ دیر میں سوتے ہیں ایک بجے سو رہے ہیں دو بجے سو رہے ہیں تو کچھ پڑھ کے سو جاؤ تو بالکل چھوڑنے سے تو بہتر ہے کچھ تو ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے تو وسلو بل نہیں لی ورنہ سنیا یہ تین کام کرو سلام کو عام کرو کھانا کھلایا کرو رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو حضور نے وعدہ فرمایا تدخل الجنت ابھی سلام بڑی سہولت سے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے کوئی رکاوٹ رکاوٹ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری امت کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جنت کے مستحقین میں ہمارا شمار فرمائے اور آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد اور ہی سے درد نظر فرما اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل کرنا اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال کرنا دین پر زندگی دینی پر موت عطا کرنا ہر طرح کی صحیح کو حسنات میں مبدل کرنا بیماریوں کو صحت میں مبدل کرنا شرور کو خیر سے مبدل کرنا کتنوں کو عافیت سے مبدل کرنا العالمین عالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا ادا فرما قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما ہر طرح کے عموم و عموم سے ہمیں نجات عطا فرما آفیت والی راحت کی زندگی دارین میں نصیب فرما ہر قسم کی اطلاع اور آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما العالمین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی باتیں مانگی ہیں ان سب ہمیں عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے پناہ عطا فرما ہمارے اساتذہ والدین مشاہد شاید اعضاء علی متعلقین مین وغال سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ان دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم